الحمد لله الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على نبيه الذي جاهد في سبيل الله مع الكفار وعلى آله وأصحابه الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا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 لا يؤمن حتى من والده وولده والناس أجمعين اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے اس قافلے کو قبول فرمائے مقبول فرمائے محبوب فرمائے الحمد للہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس مبارک قافلہ کے ساتھ جوڑا ہے جس میں جماعت سے منسلک ہر ساتھی کو محنت کا میدان مل گیا اجر کمانے کا موقع مل گیا کوئی زیادہ محنت کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے کوئی زیادہ کما رہا ہے کوئی کم کما رہا ہے حضرت امیر محترم نے امت مسلمہ کو ایک ایسی ترتیب ایک ایسا نظام دیا ہے کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے انسان اپنی آخرت کے لیے بہت محنت کر سکتا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بہت سارے کاموں کا موقع دیا کبھی اقامت سلاد کی مہم کبھی کلمہ طیبہ کی محنت کبھی دعوت جہاد کے قافلے کبھی تعمیر مساجد کبھی دورہ تربیہ کی دعوت کبھی اساسیہ کی دعوت ہمارے لیے بہت سارے کاموں کا موقع مل گیا کل سے آپ حضرات ماشاء اللہ بہت عجیب قسم کے روحانی بیانات سن رہے ہوں گے کہ ہر خطیب ایک با اثر گفتگو کرتا ہے اللہ رب العزت سب کے بیانات کو قبول فرمائے اب ہمارے ذمے کام کیا ہے ہمارے ذمے علاقوں میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے اس مبارک قافلے کو ہم نے کیسے منظم کرنا ہے اپنے اس قافلے کو کیسے لے کے چلنا ہے تاکہ یہ قافلہ امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز بنا رہے یہ قافلہ ہر مظلوم کی آواز پہ لبے کہنے والا بنے یہ قافلہ دنیا بھر کے اسلام کے جو پیش آنے والے واقعات ہیں مسائل ہیں ان کا حل پیش کرتا رہے اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے کارکنوں نے کیا کرنا ہے ہمارے ذمہ داروں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ محبت رکھنے والوں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے کیا کرنا ہے جو جہاد کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہوگا جو جہاد کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کی خدمت کی ترتیب کیا ہوگی یہ ساری چیزیں جماعت نے آپ حضرات کو دے دی سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ میں اور آپ اس قافلے کے لیے دعا کریں کیا کریں کیا کریں دعا کریں اس قافلے کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ اس قافلے کو قبول فرما لے کتنے بڑے بڑے خیر کے کام اللہ رب العزت نے اس جماعت سے لیے جو بھی دعا کرے گا وہ اجر کے اندر شریک ہو جائے گا اور محبت رکھے ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم جا کے محاذوں پہ بہت بڑی قربانی دیں لیکن ہمیں اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اپنی اس محبت کی وجہ سے قیامت والے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا ہم آج کے زمانے کے بہترین لوگوں سے محبت کرتے ہیں حضرت امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں حضرت امیر محترم سے محبت کرتے ہیں مہادوں پہ لڑنے والے مجاہدین سے محبت کرتے ہیں شہیدوں سے محبت کرتے ہیں شہداء کے مراسا سے محبت کرتے ہیں جو لوگ اس قافلے کا پرچم اٹھا کے چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اسی محبت کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا ہماری مغفرت ہوگی انشاءاللہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے آپ جو جو کام دیکھتے جائیں شکر کرتے جائیں کہ ہماری محبت ان کے ساتھ ہے اور جماعت کے جو جو کارگزاری آپ حضرات کے سامنے آتی جائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا حصہ اس کے اندر شامل ہے اگر تعمیر مساجد حضرت امیر محترم نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ اللہ تین سو تیرہ مساجد بنائیں گے اللہ کا گھر بنائیں گے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک سو کے قریب مساجد پورے ملک میں تعمیر ہو گئی ان میں نمازیں ہو رہی ہیں اور جماعت کے جہاد کے مرکز بنے ہوئے ہیں اس میں آپ سب حضرات کا حصہ شامل ہے وہ مبارکباد کے حقدار ہیں وہ نوجوان جو گلی گلی پھر کر جماعت کی دعوت کو لے کے چلتے ہیں مبارکباد کے حقدار ہیں وہ معاونین جو اس قافلے کے ساتھ اپنا مال شامل کرتے ہیں اپنی محنت شامل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے آج سے چند سال پہلے یہ جگہ بالکل خالی تھی سبحان اللہ مرکز بڑھانے کا اعلان ہوا آپ حضرات نے ماشاءاللہ اس کے اندر تعاون کیا آج اللہ کا شکر ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تو اس میں اللہ کا شکر کرتے جائیں کہ اللہ رب العزت نے جماعت سے کتنے کام لیے اگر کوئی مجاہد محاذ پہ کھڑا ہے تو آپ حضرات کی محنت کی برکت سے آپ حضرات کی کوششوں کی برکت سے اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے پوری ایک ترتیب ہے پورے ساتھی محنت کرتے ہیں اگر محاذ قائم ہے شہداء کے گھروں کی کفالت کا نظام ہے محاذوں کے اوپر جماعت کا نظم چل رہا ہے پورے ملک میں دعوت جہاد چل رہی ہے ہزاروں لوگ وہ مراکز کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ حضرات کی محنت شامل ہے تو شکر کرتے جائیں آگے بڑھتے چلے گئے مرکز کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں مرکز حضرت امیر محترم مرکز کی طرف سے جو کام ذمے لگ جائے مکتوب میں کوئی کام آ گیا تو بس یہ نہ سوچے کہ اس کو کیسے کرنا ہے بس اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے نکل پڑے انشاءاللہ اللہ راستے ہموار ہو جائیں گے اللہ کی نصرت آئے گی جو کام ذمے لگ جائے اس کے اوپر لبے کہتے ہوئے چل پڑے انشاءاللہ اللہ آپ حضرات دیکھیں گے کہ ہم نے تھوڑی سی محنت کی ہوگی اللہ رب العزت بہت زیادہ دیں گے بہت زیادہ دیں گے میرے بھائیوں یہ جماعت یہ قافلہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اس میں اپنی محنت شامل کریں اپنی صلاحیتیں شامل کریں اپنا وقت لگائیں اپنا مال لگائیں اپنی جوانیاں لگائیں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں اس کے لیے باقاعدہ ترتیب موجود ہے کہ جو علاقوں کے اندر ساتھی ہیں وہ روزانہ حسابہ ذمہ دار بیٹھے ہوں گے ہلکا ذمہ دار بیٹھے ہوں گے یونٹ ذمہ دار بیٹھے ہوں گے کارکن بیٹھے ہوں گے ان کے لیے حضرت امیر محترم کی طرف سے یہ ترتیب ہے کہ روزانہ کچھ دیر بیٹھے کچھ وقت طے کر لیں اس میں بیٹھ کے فضائل جہاد کی تعلیم تازہ رنگ و نور اور تھوڑا سا بیٹھ کے فکر ہو کہ حضرت امیر محترم کی طرف سے مرکز کی طرف سے کیا کام ذمہ ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں وہاں بیٹھے ہفتے کے بعد مشورہ ہوتا ہے اس میں تمام ساتھی وقت دے اور اس کے بعد ضلع کا جوڑ ہوتا ہے تحصیل کا جوڑ ہوتا ہے اس میں وقت دے اور محنت کرے کوئی آپ کو کہے یا نہ کہے منتظم آپ کا آپ کو یاد دہانی کروائے یا نہ کروائے میں نے اور آپ نے اپنے لیے محنت کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی ہے میری دعا ہے کہ ہم سب مل کر اپنی جوانیاں اپنا سب کچھ لگا کر ایک ایسی جماعت بنانے میں محنت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جو ہمارے بعد ہم قبروں میں چلے جائیں ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے جماعت قائم رہے جماعت کا نظریہ قائم رہے جماعت کے قافلے قائم رہے جماعت کے مراکز قائم رہے جماعت کے دعوت جہاد دینے والے لوگ وہ قائم رہے محاذ آباد رہے شہداء کی گروں کی کفالت چلتی رہے جہاد کی تربیتیں چلتی رہے دعوت جہاد دینے والے لوگ دیوانہ بار محنت کرتے چلے گئے اس کے لیے ضرورت ہے کہ میں اور آپ نئے عزم کے ساتھ محنت کریں نئے جذبے کے ساتھ محنت کریں اپنے آپ کو اس کام کے اندر لگائیں اپنے آپ کو قربان کریں وقت قربان کریں اپنی صلاحیتوں کو لگائے اس وقت ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمزوری آ گئی ہے بہت بڑی کمزوری وہ کیا ہے کہ مرکز کا حکم آتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے جو میرے ذمہ دار صاحب کی بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ موبائل پہ فوراً آگے میسج کر دیا وہ آگے میسج چلا گیا وہ آگے چلا گیا اور اس پہ نہ محنت لگتی ہے نہ تھکاوٹ لگتی ہے نہ پسینہ لگتا ہے نہ قربانی لگتی ہے تو اس کام کا اس طرح نہیں آئے گا جس طرح آنا چاہیے اگر مرکز کا حکم آ جائے تو ہم اپنے آپ کو تھکائیں محنت کریں اپنے علاقے کو آباد کرنے کی محنت کریں یہ دعوت جہاد کے قافلے یہ اس طرح بڑھتے چلے گئے ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرے علاقے کا ہر ساتھی کوئی محاذ پہ ہو کوئی تربیت گاہ میں ہو کوئی دورہ کر رہا ہو کوئی دورہ تربیہ میں ہو اللہ رب العزت نے کتنا پیارا نظام ہمیں دیا ہے کہ الحمدللہ دورہ تربیہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اب تک جب سے یہ شروع ہوا ہے ترپن ہزار سے زیادہ لوگ اب تک دورہ تربیہ کر چکے ہیں ترپن ہزار سے زیادہ لوگ جنہوں نے مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کیا اللہ کے سامنے جھولی پھلائی مانگا کسی نے شہادت مانگی کسی نے جنت مانگی کسی نے اللہ کی رضا مانگی سب مانگتے چلے گئے اللہ رب العزت ان کو دیتے چلے جاتے ہیں میں اور آپ محروم کیوں ہیں حضرت امیر محترم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ سال میں جماعت کا ہر کارکن جماعت کا ہر ذمہ دار سال میں کم از کم ایک ہفتے کے لیے دورہ تربیہ ضرور کرے اب تو آپ حضرات کے لیے خوشی کی بات ہے کہ دورہ تربیہ مرکز میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے اگر آپ حضرات اس محنت کو لے کے چلے تو حضرت امیر محترم خوشی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہر ہر ضلع میں ہر ہر ڈویژن میں دورہ تربیہ ہوا کرے گا کرنی چاہیے محنت کی نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ حضرات اس محنت کو لے کے نکلیں گے ہماری ہر مسجد میں تین سو تیرہ مساجد ہوں ان میں ہر مسجد کے اندر بیٹھ کر سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہوں اللہ اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اس میں ہماری تھوڑی سی محنت شامل ہوگی اس میں ہمارا تھوڑا سا پسینہ شامل ہوگا اس میں ہماری تھوڑی سی قربانی شامل ہوگی تو اس لیے میرے بھائیوں دورہ تربیہ کی محنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سب سے بنیادی بات کہ میں خود اس کی نیت کروں کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ وقت میں دورہ تربیہ کروں گا فلاں وقت میں دورہ تربیہ کرے نکلوں گا اور اپنے ساتھ بہت بڑا قافلہ لے کے آؤں گا کریں گے محنت انشاءاللہ دورہ اساسیہ جس میں دین کے تمام بنیادی مسائل پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ ایک ایسی ترتیب ہے جس میں پندرہ دن میں آپ کو دین کے تمام مسائل نماز صورتیں اور جتنی دعائیں ہیں وہ ساری یاد ہو جاتی ہیں اس کے لیے اچھے علماء کرام جماعت نے متعین کیے پورا شعبہ بنایا کہ علماء کرام بیٹھ کر مسلمانوں کو دین سکھائیں پندرہ دن کا دورہ ہے انسان کتنا وقت گزار دیتا ہے اللہ رب العزت سب کو حفاظت فرمائے سب کو صحت دے خدا خاصہ بیمار ہو جائے کتنا وقت گزر جاتا ہے اسپتالوں میں پندرہ دن نکالیں دورہ اساسیہ کریں سب ساتھی اس کے لیے محنت کریں خود دورہ اثاثیہ کریں اپنے دوست احباب کو کروائیں امت مسلمہ کو کروائیں اسی طرح چالیس دن کے لیے دورہ خیر جس میں تمام مسائل زندگی کیسے گزارنی ہے معاشرت کیسی ہوگی آپ نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے لوگوں سے لین دین کیسے کرنا ہے پوری چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں دورہ خیر چالیس دن کے لیے اس میں آپ حضرات محنت کریں خود آئیں دعوت چلائیں اور اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام القلم اخبار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورا مدرسہ ہے پورا مدرسہ ہے اس میں ہمارے بڑے بڑے جیت علماء کرام بیٹھ کے اس اخبار کو تیار کرتے ہیں یہ کوئی اخبار کوئی ایسے اخبار نہیں ہے کہ بس اس کو لیا اس کو چھوڑ دیا نہیں بلکہ اس میں حضرت امیر محترم کا تازہ پیغام ہوتا ہے ہر ہفتے تازہ رنگ و نور باقی حضرات کے مضامین ہوتے ہیں اس کو خود پڑھے اپنے دوست احباب تک پڑھائیں جس کو جو پریشانی ہوگی اگر وہ القلم اخبار پڑھنے والا ہوگا ہر چیز اس کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے فلاں جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں جماعت کا موقف کیا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے تو القلم اخبار ہماری بہت بڑی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کا شکر ادا کرے کہ تمام ساتھی کم از کم خود پڑھے آگے پانچ پانچ دس دس ساتھیوں کو یہ اخبار پہنچائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ جس تک اخبار جائے گا وہ نظریاتی مجاہد بنے گا وہ مجاہدین کا معاون بنے گا اس کے پورے خاندان میں ایک واضح طور پہ تبدیلی آئے گی کہ وہ عدم کرے گا کہ میں اور میرا خاندان وہ دین کے لیے وقف ہے اگر کسی آپ نے محنت کر کے کسی ایک بندے کو اس اخبار کے ساتھ جوڑ دیا اخبار کی برکت سے اس آدمی نے یہ عدم کر لیا کہ میں انشاءاللہ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤں گا اپنی اولاد کو حافظ بناؤں گا اپنی اولاد کو میں مجاہد بناؤں گا اپنی اولاد کو میں دین سکھاؤں گا تو اس کی برکت سے آپ کا بھی بلا ہوگا آپ کی بھی آخرت بن جائے گی اور اس کی بھی آخرت بن جائے گی اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی تمام ساتھی بیٹھ کر یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اخبار کی محنت بھی کرنی ہے اور جماعت کی طرف سے تمام ساتھیوں کے ذمے کہ وہ ہر مہینے جماعت کے جو رکن ساتھی ہیں وہ پچاس پچاس روپے جماعت کے بیت المال کو دیں گے ہر مہینے ہر مہینے پچاس پچاس روپے زیادہ نہیں یہ رقم ساری جمع ہو کے بیت المال میں چلی جاتی ہے اور وہی بیت المال اسی سے مجاہدین دشمن پہ کاروائیاں کرتے ہیں ہندوستان کے خلاف افغانستان میں دشمن آرمی کے خلاف مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں اس میں ہم سب کی محنت شامل ہوتی ہے جو ساتھی محنت کرتے ہیں وہ دیکھیں گے ان کی محنت کا فائدہ کتنا ہے کہ تھوڑی سی محنت کی ہر کام کا اجر مل گیا اور جماعت جو جتنے خیر کے کام کر رہی ہے اس میں تمام کارکن تمام ذمہ دار تمام عوامین تمام محبت کرنے والے علماء ان سب کو اجر ملتا ہے جماعت کے ہر خیر کے کام کا اجر ملتا ہے جماعت کی ہر ترتیبات کا اجر ملتا ہے اتنی بڑی سعادت اور آپ کو کہاں سے ملے گی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کو محاذوں کا اجر بھی ملے آپ کو ٹریننگ سینٹروں کا اجر بھی ملے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر کا اجر بھی ملے آپ کو دعوت جہاد کے کام کا اجر بھی ملے آپ کو مساجد کی آبادی کا اجر بھی ملے آپ کو مدارس کے اندر پڑھنے والے طالب علم وہ قرآن پڑھتے ہوں گے اجر آپ کو مل رہا ہوگا اسیران جیل میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہوں گے اجر آپ کو مل رہا ہوگا شہادا کے گھروں کی کفالت ہو رہی ہوگی اجر آپ کو مل رہا ہوگا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ سارے خیر کے کاموں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں جب ہم جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہم نے مطمئن نہیں ہو جانا کہ بہت کام کر لیا نہیں بلکہ ترقی کرنی ہے اپنے کام میں ترقی کرنی ہے اپنی تربیت میں آگے بڑھنا ہے عوام میں آگے بڑھنا ہے وقت دینے میں آگے بڑھنا ہے قربانی میں آگے بڑھنا ہے مال خرچ کرنے میں اگر آگے بڑھنا ہے تھکاوٹ میں آگے بڑھنا ہے جیسے جیسے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں ہمارے آخرت کے لیے اجر بڑھ جانے چاہیے اس زندگی کے لیے بڑھ جانے چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی جوانی حاصل کرنے کے لیے یہاں کی جوانی لگانی پڑے گی وہاں کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے یہاں قربانی دینی پڑے گی وہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں مشقت اٹھانی پڑے گی وہاں جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے قید خانے میں ہمیں اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا اور استقامت دکھانی ہوگی میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے جو چیزیں سن کر جو دعوت سن کر ایک عزم کر لیا ایک پروگرام بنا لیا اب اس کے اوپر استقامت ہونی چاہیے کہ میں اور آپ جو عزم کر چکے جو پروگرام بنا چکے اب اس کے اوپر اللہ رب العزت سے استقامت مانگ کر مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے ہمارے قدم آگے بڑھے ہمارا وقت زیادہ ہو ہماری محنت زیادہ ہو ہماری مشقت زیادہ ہو ہماری قربانی زیادہ ہو ہم اپنا مال زیادہ خرچ کریں کیونکہ وہ قبر ہمارے قریب پہنچ گئی ہے موت کا وقت قریب ہو گیا ہم میں سے اکثر نے اپنا اکثر وقت گزار لیا اب کوئی پتا نہیں کب بلاوا آ جائے اس کے بعد نامہ امال بند ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی پھر پتا چلے گا کہ جوانی کہاں خرچ کی مال کہاں خرچ کیا صحت کہاں لگائی اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگایا اپنے کاروبار کو کس مصرف میں استعمال کیا جو اللہ کے لیے جس نے مال دیا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ کے لیے جس نے وقت دیا ہوگا وہ خوش ہوگا کہ یا اللہ میں نے سب کچھ لٹا دیا تو نے سب کچھ مجھے واپس دے دیا پھر انسان خوش ہوگا میرے بھائیوں اپنے لیے محنت کرے اپنی آخرت کے لیے محنت کرے یہ جماعت یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ چل رہی ہے اللہ رب العزت کے فضل سے یہ قافلہ نکلا ہوا ہے اس سے ہر انسان جو بھی آتا ہے وہ اپنی نیت کے مطابق اس قافلے سے حاصل کر رہا ہے کسی نے شہادت مانگی اللہ نے اس کو شہادت دے دی کسی نے محاذ مانگا اللہ نے اس کو محاذ دے دیا کسی نے اپنی جنت مانگی اللہ رب العزت ان کو بھی دے دے گا کسی نے اپنی جوانی قربان کرنے کا عزم کیا وہ جوانیاں قربان کر رہے ہیں اس جماعت میں جو کوئی نیت لے کے آیا اس جماعت میں اس کو وہی مل رہا ہے جو جو مقصد لے کے آیا وہ مقصد حاصل کر رہا ہے ہم اپنی نیت خالص کر لیں اپنے مقصد کو اونچا کر لیں اپنے پروگرام کو اونچا کر لیں ہم آگے بڑھے ہمارا قافلہ آگے بڑھے ہماری دعوت آگے بڑھے ہمارا علاقہ آگے بڑھے جو کام ذمہ داری ہے اس میں ہم آگے بڑھے ہمارے علاقے میں ترقی ہونی چاہیے ہمارے علاقے میں دعوتیں جہاد کے قافلے منظم ہونے چاہیے ہمیں قربانی دینا پڑے گی ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا کیا ہوا وقت تو گزر جائے گا وقت تو ختم ہو جائے گا یہ وقت دوبارہ تو نہیں آئے گا یہ جوانی دوبارہ تو نہیں آئے گی جو وقت گزر جائے گا وہ کب واپس لوٹتا ہے یہ برف کی طرح پگھل جاتا ہے پگھلتا پگھلتا ختم ہو جاتا ہے اب ہمارا وقت تو سارا پگھل گیا ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے اب ہمارے پاس اور رہ کیا گیا کہ ہم اللہ کے لیے کام نہ کریں ہم اس محنت کو آگے لے کے کیوں نہ بڑھے ہم اپنے اس قافلے کو کیوں منظم نہ کریں ہم اس دعوت دعوت کو لے کے کیوں آگے نہ بڑھے کہ اس دعوت کے پیچھے تو شہداء کا خون ہے ہم صرف با خالی باتیں تو نہیں کرتے کل جو یہاں خطبہ بیان کر رہے تھے یہ خطبہ صرف دعوت تو نہیں دے رہے تھے بلکہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں ان کی قربانیوں کو دیکھیں یہ بہت ساری قربانیاں دے کر پھر آپ کے سامنے آ کے آپ کو جہاد کی دعوت دیتے ہیں کہ فدائیاں کرو پہلے اپنے گھر سے لگایا پھر تم کو دعوت دی پھر ہمیں کہا کہ بھائیو اٹھو فدائی کرو جب خود گھر سے لگا دیا تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تو بہت کچھ لٹا رہے ہیں ہم تھوڑی سی تو محنت کریں ہم تھوڑی سی تو محبت کریں ہم تھوڑا سا تو آگے بڑھے میرے بھائیوں یہ قافلہ چل رہا ہے جو جو چل گیا اس کے ساتھ چل گیا وہ کامیاب ہو گیا جو سست ہو گیا وہ ناکام ہو گیا ہم نے آگے بڑھنا ہے محنت کرنی ہے جب آپ کی تمام ترتیبات میں ہم نے محنت کرنی ہے آج ہی عزم کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے طواف پورے کرنے ہیں دورہ تربیہ بھی کرنا ہے اثاثیہ بھی کرنا ہے تفسیر بھی پڑھنا ہے قرآن پاک کی روشنی حاصل کرنی ہے جہاد کی تربیت حاصل کرنی ہے بہاس پہ جانا ہے اللہ توفیق دے تو میدانوں کے اندر ہم نے کٹ جانا ہے اور جب تک ہم یہاں ہیں اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے خرچ کرنی ہے آج یہ مجمع اگر عزم کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ امت مسلمہ کو کلمہ طیبہ کے ساتھ جوڑ دینا ہے امت مسلمہ کو نماز کے ساتھ جوڑنا ہے خود نمازی بننا ہے اور ہم نے امت امت مسلمہ کو جہاد کے لیے کھڑا کرنا ہے ایسی محنت کرے کہ آج سے کئی سو سال کے بعد بھی یہ کافلہ چلتا رہے آج کے بعد یہ کافلہ اور بڑھتا چلا جائے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی آئے جو ہمارے تیار کردہ لوگ ان کے قافلے کا حصہ ہو حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے تو ان کی صفوں میں جیش محمد کے فدائی شامل ہو اور اس میں جیش کے ہر کارکن کا حصہ شامل ہو اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے ہم علینا